Thank you. Forty fifth lecture ہے اور یہ جو لیکچر ہے eh, یہ بیسکلی انٹروینشن اور ٹریننگ کے حوالے سے ہے کلینکل چائلڈ سائیکولوجسٹ کی اور پیڈیاٹک سائیکالوجسٹ کی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے جو لیکچر اینڈ کیا تھا وہ اسسمنٹ کے یو نو مختلف موڈیلٹیز کے بارے میں طریقہ کار کے بارے میں ٹیکنیکس کے بارے میں میں نے بات چیت کی تھی آج کے اس لیکچر میں ہم انٹروینشن کے حوالے سے اور ٹریننگ کے حوالے سے زیادہ بات چیت کریں گے چائلڈ تھراپی جو ہے یو نو اس اس کا آغاز بھی آپ نے جیسے دیکھا کہ نائنٹین سینچری میں ہوا میں نے وٹمر کا ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں اور اس زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں کہ سائیکو انالیسس جو تھا واز دی ٹریٹمنٹ اور کہہ لیجیے psychotherapy of the choice because that was the main you know modality available تو as a result of that اس زمانے میں ہی جو آغاز تھا وہ سائیکو انالیٹیکل ٹیکنیکس کا بھی جو تھا وہ کافی ڈیولپ ہو گیا اب تو کہنے میں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ probably they are more than two hundred and thirty different modalities of therapy جو بچوں کے ساتھ یوز ہو رہی ہیں I mean so so you can imagine کہ کتنے مختلف طریقے کار اویلیبل ہیں جو بچوں کے ساتھ یوز کیے جا رہے ہیں آج کل لیکن میں تھوڑا سا ذکر ان میجر موڈیلٹیز کا آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو یو نو پانچ چھ ہیں جو کہ زیادہ پریولنٹ ہیں اور زیادہ یوز ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے ذکر میں کرنا چاہوں گا سائیکو اینالیٹیکلی اورینٹیڈ تھراپیز کا سائیکو اینالیٹیکلی اورینٹیڈ تھراپیز جو ہے یہ فرائڈین اسکول آف تھاٹ پہ بیسڈ ہے اور ان میں جس طرح ایڈلٹس کے ساتھ سائیکو انالیسس کیا جاتا تھا اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی سائیکو انالیسس کیا جاتا تھا لیکن فرق صرف یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ جو سیشنز سے ان کی فریکوینسی جو تھی وہ ریلیٹولی کچھ کم تھی اس میں ایک مسئلہ جو اینالسٹ کو پیش آنا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ when they would work when they would have children talk about their obviously بچوں کے لیے انٹروسپیکٹ کرنا بچوں کے لیے ریفلیکٹ کرنا بچوں کے لیے پاسٹ میں جا کے ریلیو کرنا پاسٹ کے ایکسپیرئنسز وہ وہ اتنا آسان نہیں تھا اور خاص طور پہ یو نو وہ بچے جو زیادہ وربل نہیں تھے اور جن کی ایبسٹریکٹ ریزننگ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی تھی ان کے لیے یہ یہ جو پروسیس تھا یہ بڑا مشکل تھا اسی طرح ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ وہ بچے جن کی جن کے ایگوز جو تھے جن کا سیلف جو تھا جن وہ ابھی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوا تھا اور ویک ایگوز تھے ان ان کے لیے بھی یہ جو طریقہ کار تھا یہ سب وہ تھریٹنگ ہو جاتا تھا کئی دفعہ اور وہ اتنا بہتر طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ بچے جو کچھ انسپورٹو پیرنٹل ہوم سے تھے جن کو سپورٹ پیرنٹس کی پوری طرح سے نہیں تھی ان کے لیے بھی سائیکو اینالیٹیکل جو میتھڈس تھے وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے نائنٹین فورٹی سکس میں اینا فرائڈ جو کہ فرائڈ کی بیٹی تھی اس نے بات کرنی شروع کی کہ بھائی یہ جو طریقہ کار ہیں جو سائیکو انالیٹیکل اورینٹیڈ طریقہ کار ہیں ان کو کچھ ماڈیفائی کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے اس کا خیال یہ تھا کہ انسائٹ جو ہے اپنی اندر کی فنکشننگ کے بارے میں معلومات جو ہے اور سمجھ جو ہے اور اس کی انسائٹ جو ہے وہ ہے تو امپورٹنٹ لیکن پھر بھی ہم بچوں سے اس قسم کی انسائٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو ایک ایڈلٹ کے ساتھ ایک بڑے شخص کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کی ڈیولپمنٹ جو ہے جس کی کنسپچل ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے جس کی پروسیس آف تھنکنگ جو ہے وہ پوری طرح میچور ہوئے ہوتے ہیں اور اسی طرح اینا فرائڈ جو تھی اس نے کہا کہ جی میرے خیال میں اٹ ول بیٹر اگر بچوں کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ہی بلایا جائے اور اس سے زیادہ نہ بلایا جائے basically psychoanalytical oriented therapies جو تھیں اس میں جو چیز سکھائی جاتی تھی وہ یہ ریئلائزیشن تھی کہ بچے جو ہیں وہ اپنی انگزائٹیز سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اور ڈفرینس میکنیزم کو کس طرح یوز کرتے ہیں یہ جو اپروچ تھی یہ سائیکالوجسٹ کو اتنی آسان نہیں لگی as a result of that آہستہ آہستہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی جو تھی وہ سائیکو اورینٹیڈ تھراپی سے تھوڑا سا ہٹنا شروع ہو گئی اور نئے میتھڈس کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا اب جب میں نئے میتھڈس کی بات کرتا ہوں تو میں اگلی ایک اور موڈیلٹی کی بات کرنی چاہوں گا جو بچوں میں جس نے کافی مقبولیت حاصل ویری پاپولر ابھی بھی یہ یوز ہوتی ہے اس کا نام ہے play therapy play therapy mind you جو شروع میں جو اس کا آغاز تھا وہ سائیکو اینالیٹیکل تھراپسٹ اس کو انیشیٹ کیا تھا لیکن اس کی انیشیشن کے پیچھے کچھ وجوہات تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریئلائز یہ کر لیا تھا کہ بچوں کے لیے ڈریمز کی انٹرپریٹیشن جو ہے بچوں کے لیے فری ایسوسیشن جو ہے آئی مین یہ وہ میتھڈز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جب میں ایڈلٹس کے حوالے سے سائیکو تھراپی کی میں نے آپ سے شروع کے سیشنز میں لیکچرز میں بات کی تھی تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بچوں کے لیے dream you know dream interpretation جو ہے اور بچوں کے لیے جو فری ایسوسیشن جو ہے بچوں کے لیے پاسٹ میں جانا اور پاسٹ کو ری لیو کرنا اور ری انیکٹ کرنا وہ وہ مشکل چیزیں ہیں پلے تھراپی کا ریشنل بیسکلی یہ تھا کہ پلے کے ذریعے سے بچے کی نیڈس کو سمجھا جائے بچے کے بارے میں انسائٹ ہو اور بچے کی ہیلپ کی جائے سو پلے تھراپی جو تھی this became a very effective tool of working with children تو پلے تھراپی میں جو چیز کی جاتی تھی وہ یہی کی جاتی تھی کہ بچے کو یو you نو know, ایک پلے ایریا جو تھا وہ پرووائڈ کر دیا جاتا تھا اور اس پلے ایریا میں آ کے بچے بچہ جو تھا وہ ٹوائز کے ساتھ وہ اپنے انداز سے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا تھا اور پھر وہ جو کھیل تھی کھیل کھیل میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ مختلف یو نو ڈالز کو لچے or dolls they are boxes and or blocks and or other things they تو وہ وہ پلے پلے میں وہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ جو ڈال ہے یہ کون ہے تو وہ بچہ انویریبلی کئی دفعہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ڈال ہے یہ میری امی ہے پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ جو ایک ڈال ہے یہ کون ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرے ابا ہے تو lot of children tend to identify their own family members in these dolls اور in these objects of play تو مقصد یہ ہوتا ہے پلے تھراپی کا کہ بچے کے اندر کے جو کانفلکٹس ہیں بچے کے جو اندر کے کنسرنز ہیں بچے کے جو ایشوز ہیں ان تک پہنچا جائے ان کی سمجھ آ سکے تو سو اس پلے کے ذریعے سے انویریبلی تھراپسٹ جو ہے وہ بچے کی پرسپشنس کے بارے میں بچے کے feelings around these family members جو ہیں ان کے بارے میں you know how does a child relate to thing اس کے بارے میں ان کو ایک بہتر سمجھ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی اسی طرح سے Solomon very well known play therapist Solomon نے بھی جو اپنی ٹیکنیک ڈیولپ کی اس میں بھی جو اس اس نے نے بات بات کی کی وہ وہ یہی کہ بچوں کو میز پہ ڈالز رکھ دیتا تھا اور ان ڈالز کی کو کہتا تھا ان کو پلیس کرو مختلف جگہوں پہ اور وہ اس پلیسمنٹ کے پلیسمنٹ سے وہ اندازہ لگاتا تھا کہ how does the child view his family dynamic تو پلے جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا طریقہ ہے بچوں سے کام کرنے کا کیونکہ بچے کے ساتھ اگر آپ ویسے بچے سے پوچھیں کہ اچھا تمہیں امی اچھی لگتی ہیں یا ابا اچھے لگتے ہیں تو انویریبلی وہ کہے گا دونوں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے امی زیادہ اچھی لگتی ہیں ابا کم لگتے ہیں یا ابا زیادہ اچھے لگتے ہیں امی کم children tend to be very diplomatic تو اس اس فساد سے یا اس چیز سے بجون جانے کے لیے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک اراؤنڈ پیرنٹس وہ ایک اسٹیٹس کو مینٹین کریں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کسی باہر والے سے اپنے گھر والوں کی بات کر رہے ہوں تو تو وہ ایک اچھی پکچر کرے لہذا جب یو نو جب وربلی بات چیت کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ تو بچے انویریبلی ان کو اتنی انسائٹ نہیں ہوتی ان میں اتنی یو نو اسٹرینتھ بھی نہیں ہوتی کئی دفعہ اتنی انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے یو نو فیملی جو ان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے ان کے پیرنٹس جو ان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہہ سکیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہے تو لہٰذا یہ سائیکالوجسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے رہا ہے ہمیشہ سے how to reach you know into the small mind of children and reaching into the small mind of of children اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ unless we reach into the small mind of children we can not help these children so this is how how play therapy you know has always been able to help you know psychologist to help children اسی طرح انڈائریکٹلی کمیونیکیشن اسکلز ان میں جو ہے وہ بہتر کی جاتی ہیں اور ان کو زیادہ افیکٹو یو نو بنایا جاتا ہے اور کئی دفعہ تو بلکہ ایسی سچویشن بھی کھیل کھیل میں ایوالو کی جاتی ہیں جو are very much like their real you know conflict area کو وہ uh, ایک قسم کا ریپرزینٹ کرتی ہیں اور وہ سچویشن کو ری انیکٹ کرتے ہیں پلے uh, تھراپسٹ کے پاس بیٹھ کے اور اس کے ذریعے سے you know then they are able to work through their issue اور concern and and in that process not only develop insight around but also develop ایک اور جو انٹروینشن کی اسٹریٹجی پلیز امپورٹنٹ پارٹ انکنگی آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو بہیویئر ہوتے ہیں بچوں کے they are inevitably byproduct of what their experience life چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ باہر کی انوائرمنٹ ہو تو دا ویری فیکٹ کہ جب ایز وی آر اسیومنگ کہ دے آر بائی پروڈکٹ اور what a child is in his اور اون لائف تو وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی اس انوائرمنٹ کی بھی سمجھ جو ہے وہ وہ ہمیں آئے اور اس انوائرمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا parents and family has a very important role to play therefore family فیملی اور پیرنٹس کی انوالومنٹ جو ہے بچوں کے اراؤنڈ خاص طور پہ بہیویئر تھراپی میں وہ وہ انیشیٹ کرنی اور ان کو اس میں انوالو کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے تو from that way in that way behaviour therapy definitely has an edge on you know psycho oriented therapies یا انسائٹ اورینٹیڈ تھراپیز کیونکہ بہیویئر تھراپی کے اصول یو نو جیسے انفورسمنٹ کے ہیں کنڈیشننگ کے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ کے ہیں ماڈلنگ کے ہیں یہ ایسے اصول ہیں جن کو بڑی آسانی سے ہم پیرنٹس کو سکھا سکتے ہیں بلکہ ہم ٹیچرس کو بھی سکھا سکتے ہیں تو لہٰذا ان اصولوں کو لے کے جب ہم آگے چلتے ہیں اور اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں ان کی بیسس پہ تو ہم پیرنٹس کو جو ہے ہم فار انسٹنس ری انفورسمنٹ کے پرنسپل سکھاتے ہیں ہم پروگرامز بنا کے دیتے ہیں پیرنٹس کو modification پروگرام ایٹ ہوم اور اس کے پھر ہم بتاتے ہیں کہ کن بہیویئر کو کس طرح مانیٹر کرنا ہے ان کی مانیٹرنگ کے بعد پھر اس ان کا ریوارڈ کس طرح دینا دینا ہے ری انفورسمنٹ کس طرح دینی ہے یا اگر نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے وہ کس طرح دینی ہے یا اگر کوئی پینلٹی ہے تو وہ کیا ہوگی تو in that way behaviour therapy جو ہے اس کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے یہ اس کی کچھ اصول جو ہے اس کے جو پرنسپل جو ہے جو تھراپی سچویشن میں تھراپسٹ یوز کرتا ہے اپنے کلینکل سیٹنگ میں انہی پرنسپلس کو فالو کروایا جا سکتا ہے گھر کے اینڈ پہ بھی اور اسکول کے اینڈ پہ بھی تو دیو فور جب یہ چیزیں ان سب اینڈس پہ ان تینوں انوائرمنٹس میں جب similar you know strategies are applied and similar message جو ہے بچے کو جب ملتی ہے تو اس کی وجہ سے بڑا افیکٹولی یہ سورب ممکن ہو جاتا ہے کہ بچے کے بیہیویئر کو کریکٹ کیا جائے تو چائلڈ مینجمنٹ اسکلز جو ہے ان دیٹ وے بچوں کو بڑی آسانی سے سکھائی جا سکتی ہیں اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ڈیفائنڈ ہوں یا ایسے بچے جو نان کمپلائنٹ ہوں ان کو جو اسکلز ہیں یہ ان کے پیرنٹس کو بڑی آسانی سے ہم سکھا سکتے ہیں اسی طرح اسی حوالے سے بہیویئر پیڈیٹرکس جو ہے اس میں بھی یہی اصول جو ہیں یہی پرنسپل جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے اور اور لاٹ آف دس مینجمنٹ جو ہے یہ خاص طور پہ جب بچوں کے جو ہاسپٹلائزیشن کا اسٹے ہے اس کے اراؤنڈ ان اصولوں کو بھی اپنایا جاتا ہے اور ہاسپٹل کے اسٹے کے اراؤنڈ لاٹ آف ٹائم جو پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ ہے وہ وہ بچوں کو تیار کرتا ہے ایسی ایونچویلٹیز کے لیے جن کا ان کو سامنا کرنا ہے مثال کے طور پہ let's say if a child has to now go through surgery تو اس سرجری کے لیے بھی پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بچے کو تیار کرتا ہے تاکہ بچہ ذہنی طور پہ اپنے آپریشن کے لیے زیادہ تیار ہو جائے اسی طرح اگر کسی اور ایونچویلٹی کے لیے بھی تیار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو ایک قسم کی ریہرسل میں سے گزارا جاتا ہے جس سے کہ مینٹل ریڈینس جو ہے بچے میں وہ آ جاتی ہے اسی طرح دیکھنے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کہ بچوں کو کئی دفعہ let's say if there is going to be another birth taking place in the family تو چھوٹے بچے کو پہلے اس کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے so that when there is an addition the family new child comes around the the older sibling جو ہے وہ اس کو اگریسولی اور اس کو نیگیٹولی ریئیکٹ نہ کرے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے جب اس سے پیرنٹ کی اٹینشن خاص طور پہ چھوٹے بچے سے جب پیرنٹ کی اٹینشن کم ہوتی ہے یا وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ پیرنٹ کی توجہ جو ہے وہ مجھ سے ہٹ گئی ہے یا وہ ڈیوائڈیڈ ہو گئی ہے تو وہ کئی دفعہ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہوا ہے تو وہ اس کو سورس وہ وہ for instance if there new sibling that's added in the family تو وہ اس بچے کو ایک قسم کا گنی پک ٹھہرا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس بچے کے آنے کی وجہ سے پیرنٹل اٹینشن جو ہے مجھ پہ سے ہٹ گئی ہے اور کیونکہ مجھ پہ سے ہٹ گئی ہے لہٰذا وہ اس کو بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتا ہے تو پیریٹک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس طرح کی وینچویلٹی کے لیے بھی بچوں کو تیار کرتا ہے اسی طرح کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ گھر میں for instance if there is a grandparent who is very and suffering from a terminal you you know know and and can die any any day and any time تو کئی دفعہ پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پہلے سے بچے کو کچھ گرینڈ پیرنٹ کی ڈیتھ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ paediatric psychologist has a very very important role to play یا clinical child psychologist has a very important role to play another modality جو انٹروینشن میں کافی پریولنٹ ہے اور یوز کی جاتی ہے وہ کوگنیٹو بہیویئر تھراپی ہے کوگنیٹو بہیویئر تھراپی کا استعمال خاص طور پہ یو نو بچے جن کو انگزائٹی کی پرابلمس ہوں بچے جو جن کو ڈپریشن ہو کانڈکٹ پرابلمس ہوں اٹینشن ڈیفیسٹ کی پرابلمس ہوں ایسے بچوں کے ساتھ کوگنیٹو تھراپی جو ہے یو نو کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے بیسکلی اس تھراپی میں بچوں کو سکھائے جاتے طریقہ کار that how can they you know learn to delay their gratification کیونکہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہے ایسے بچوں میں خاص طور پہ children who have attention deficit problems ان میں ان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیڈ ریئلائزیشن انہیں ہو to immediately gratify their need ان میں ابلیٹی گریٹیفکیشن کم ہوتی ہے اور جب انہیں پوسٹ پون کرنے کا کہا جاتا ہے تو they they feel frustrated feel upset and times تو ان کو بیسکلی سکھایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے how to live with the process of postponement how to be able to give time to get the reward you know آفٹرڈیڈیٹلی تو اسی طرح ان کی جو اسکلز ہیں ان کو انہینس کیا جاتا ہے to cope their situation and environment تو یہ جو اسکلز ہیں they also not only help learning to live and gratifying later بلکہ یہ ان کی کوگنیشنس کو بھی ایک قسم کا you know alternate things also ایک اور جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں group and family therapy group and family therapy جو ہے یہ بھی کچھ ایسے سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ بڑی افیکٹولی یہ یوز کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پہ ان کنڈیشنز میں family therapy has a very important role to play جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ جو پرابلم ہے اس میں family has a very major share اور family has a very major contribution اگر لگے کہ a big chunk of you know of contribution of the family in the child having the problem اور مینٹیننگ دا پرابلم اور جب تک فیملی کے لیول پہ ورک نہیں ہوگا وہ پرابلم دور نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ ہم invariably we resort to asking parents and asking not only parents but at times even the whole family you know we call the parents we even call the grandparents if they are living if is a joint family set up and we also call other siblings تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ سب کو بٹھا کے یہ ریئلائزیشن کرائی جائے کنسرنز اور ایشوز جو ہے وہ کیا ہے اور how to deal with those issues and concerns یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ گروپ اینڈ فیملی تھراپی جو ہے یہ کافی افیکٹولی ہیلپ فل ہوتی ہے in where there are anxiety problems in where there are conduct problems you know in where you know child feels that nobody nobody understand اور is is willing willing to to to give him time اور اٹینڈ ہز نیڈس دیکھنے میں ریسرچ جو اس ایریا میں کیری آؤٹ ہوئی ہیں ان سے یہی سامنے ڈیٹا میں ہمیں ملتا ہے کہ فیملی تھراپی کے لیول پہ جو انٹروینشن ہے وہ باقی پلسیبو ٹریٹمنٹ سے یا کنٹرول گروپ ٹریٹمنٹ سے یا ویٹ لسٹ ٹریٹمنٹ سے زیادہ بہتر ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوگنیٹو گروپ ٹریٹمنٹس جو ہیں فار ڈپریشن خاص طور پہ you know they are more effective اب ایک اور یہ بلکہ آخری انٹروینشن کا میتھڈ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ بیسکلی میڈیسنل میتھڈ کہلاتا ہے سائیکوفارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ میتھڈ کہلاتا ہے یہ وہ میتھڈ ہے جس میں کہ میڈیسن جو ہے وہ انویریبلی بچوں کو دی جاتی ہے even when they have you know what we call problems اور دے ہیو سائیکولوجیکل پرابلمس یہ ان ان میں دو کنڈیشن خاص طور پہ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جہاں پہ میڈیسن جو ہے has a very important role to play پہلی کنڈیشن جو ہے وہ اگریشن کی ہے you know when we see children very aggressive when we see children جو یہ بہت توڑ پھوڑ کرتے ہوں ابیوسو ہوں مار کٹائی کرتے ہوں یا جو you know without any reason unprovoked جس کو کہتے ہیں اگریشن کو مینیفیسٹ کرتے ہوں ان کنڈیشنز میں یو نو میڈیسن جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے اور مائنڈ یو یہ جو میڈیسنز ہیں یہ انویریبلی چائلڈ سائکٹرسٹ یا فزیشین یا پیڈیٹریشن ہی دیتا ہے you know psychologist does not prescribe medicine but medicine definitely has a important role to play in this kind of a condition جس میں important role to play and invariably psychologist جب you know are dealing with this condition it is call attention deficit disorder attention deficit disorder جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے one is is with hyper hyper activity activity and the other without تو اس کنڈیشن میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ medicine has a very important role to play the medicine which is normally prescribed by psychiatrist is Ritalin یہ جو میڈیسنس ہیں یہ کافی کنٹرول کرتی ہیں ہائپر ایکٹیویٹی کو اور بچے کا ٹینشن اسپین میں بھی بہتری ڈیفینیٹلی لاتی ہیں لیکن ان کے اراؤنڈ ایک دو جو چیزیں ہیں وہ ان کے سائڈ افیکٹس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیسنز ہیں you know these are art medicines تو یہ ہر بچے کو کئی دفعہ سوٹ نہیں کرتی اور سیکنڈلی کچھ بچوں میں ان کی وجہ سے جو ویٹ لاس کی کنڈیشن ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو therefore one has to be very very careful and as psychologist we should always be telling children parents of these children that we are working with کہ بھائی آپ اپنے یو نو چائلڈ سائکیٹرس کے ساتھ یا اپنے پی ڈی کے ساتھ رابطہ جو ہے اس کو قتل نہ توڑیں اور وہ مینٹین کریں تاکہ بچوں کی جو دوائی کی ڈوزز جو ہے وہ مانیٹر ہوتی رہے تو اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے in terms of long term effects of these medicine you know there all sources of information and data available you know کہ یہ جو میڈیسنز ہیں ان کا لانگ ٹرم یو نو آیا کیوریٹیو افیکٹ ہے یا نہیں you know that's under area of debate اس میں میں نہیں جاننا چاہوں گا لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنی وہ یہی ہے کہ چاہے پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ ڈیل کر رہا ہو ان بچوں کے ساتھ چاہے چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیل کر رہا ہو ان بچوں کے ساتھ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے ان دونوں کے ذہن میں وہ ہے how to help out these children so in that way you know ان کی اپروچ جو ہے وہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے they they are are you know trying to of help these children out اب میں بات کرنی چاہوں گا تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی یا ایریا کی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا ایریا اسسمنٹ تھا دوسرا انٹروینشن تھا اور تیسرا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریونشن کا ایریا پریونشن جو ہے اوور دا ایئرز جو ہے has become a very important area prevention سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ you know how can how can psychologist immediately be available to helping children out prevention جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہے ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو بیسکلی وہی ہے کہ آپ ایک چیز کو ایک کنڈیشن کو ایک ڈس آرڈر کو ایک پرابلم کو یو نو ہونے سے پہلے روکتے اور پھر سیکنڈری پریونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سائنز اور سمٹمس پرابلم کے دیکھیں تو آپ رائٹ اوے انٹروین کریں تاکہ وہ جو چیز ہے وہ جہاں پہ ہے وہیں رک جائے وہ اور مزید زیادہ ڈیولپ نہ ہو یا وہ زیادہ پھیلے نہ یہ جو ایریا ہے یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس ایریا میں پریونشن کے ایریا میں خاص طور پہ اچھا خاصا کام کرنا شروع کیا ہے اور اینٹیسپیٹری گائیڈنس پروگرام جو ہیں یو نو یہ بھی مختلف ہاسپٹل سیٹنگز میں ڈیولپ ہو گئے ہیں اینٹیسپیٹری گائیڈنس پروگرام سے مراد ہے کہ وہ ہاسپٹلائز پیشنٹس یا ہاسپٹلائز بچے خاص طور پہ یو نو ان کو تیار کیا جائے ان ایونچویلٹیز کے لیے جس کا ان کو سامنا آگے کرنا پڑے میں نے جس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہاسپٹلائز پیشنٹ اگر has to child has to go through you know surgery تو اس سرجری کے لیے زیار کیا جائے اگر کوئی اور ایسی کنڈیشن ہے جس کے لیے اس کو تیار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا جائے کئی دفعہ ہاسپٹلز میں یو نو سے اگر ایک بچہ وہاں آیا ہے because of some accident that taken place in the family a child has been involve in a car accident اور اس کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے you know some members of the family have died اور have had major physical losses تو اس کے لیے اس کو تیاری کی جائے اسی طرح یو نو ڈیتھ کے اراؤنڈ تیاری کی جائے if if a parent of a child is suffering from cancer for instance تو اینڈ وہ جو کینسر کا جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیج پہ ہے کہ the death of the parent is imminent تو کئی دفعہ ان بچوں کو تیار کیا جاتا ہے to deal with that kind of eventuality یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ is based on awareness is based not on negation of things بلکہ on accepting of realities of life تو نفسیات دان کا کی سوچ اور کہنا یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ ریالٹیز اور فیکٹس آف لائف کو پہچان جائیں گے اتنا ہی بہتر آپ کا کوپنگ میکنزم ہو جائے گا سو سو یہ چیز جو ہے یہ پریونٹیو پروگرامز میں سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو کافی حد تک استعمال کرنے کی کوشش کرتے اسی طرح you know if if somebody from a condition you know جس کی وجہ سے کوئی ٹراما ہو سکتا ہے تو اس ٹرامے کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے آج کل کئی ایسے پروگرامز ویسٹ میں بن گئے ہیں جہاں پہ وہ پہلے ہی ایک خاص ایج کے بچوں کو لے لیتے ہیں لیٹ سے کہ seven years to fourteen years کے بچوں کو لے کے یو you نو know, ان کو وہ تیار کرتے ہیں how to deal and cope with anxiety conditions and anxiety problems اسی طرح وہ ڈوس پیرنٹس کے بچوں کو لے کے you know they work with them how to deal with you know eventuality جو یا پرابلم جو ان کو آئیں گی بیکاز آف سیپریٹڈ پیرنٹس تو اب سائیکالوجی جو ہے اور سائیکالوجی کا جو رول ہے وہ صرف سائیکوپیتھالوجی سے ڈیل کرنا ہی نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ کنڈیشنز کو پری ایمپٹ کرتے ہیں سائیکالوجسٹ اب وہ ایک قسم کا پرڈکٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اوکے اس طرح کی سچویشن میں what is it the child اور an adult will be facing later on تو okay this is what the child is going to face let if a child is going to go through of a parent تو بچے کے ایشوز اور کنسرن اس قسم کے پاسبلی ڈیولپ ہوں گے تو وہ پہلے سے ہی بچے بچوں کو ان ایشوز اور کنسرنس کے اراؤنڈ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں that is what the philosophy and the rational of preventive is all about اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو جو ریسرچز اس ایریا میں کیری آؤٹ ہو رہی ہیں پریونشن کے اراؤنڈ ان میں بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ prevention is better than cure تو بجائے اس کے کہ ایک چیز کو ایک مسئلے کو ہم اس حد تک ڈیولپ ہونے دیں کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے بے شمار ریسورسز آپ کے فائنینشیل ریسورسز آپ کی انرجی کے ریسورسز آپ کے ٹائم کے ریسورسز جو ہے وہ ان کو ڈیمانڈ کرے اور آپ پہلے ہی اگر چیز کو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں پروورب ہے نپ دا ایون ان دا بڈ تو وہ وہ, وہ ایول کو اگر ایک دم سے ایک ایک پرابلم کو ایک دم سے آئیڈینٹیفائی کر کے اٹینڈ کر لیا جائے تو بعد کی بے شمار پرابلم سے کئی دفعہ بچا جا سکتا ہے اگلا جو ایریا ہے دا فورتھ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کنسلٹیشن کا کنسلٹیشن جو ہے فیلڈ لیئرزوں جو ہے وہ کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ کے کام کا ایک بڑا جزو ہے اور یہ آیا ہے کہ پیریاٹک سائیکالوجسٹ جو ہے یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ یو نو آرگنائزیشن کو بھی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے ان آرگنائزیشنز میں یو نو سائیکیٹرک ہاسپٹلز آ سکتے ہیں اسکولز آ سکتے ہیں یو نو یا الیکٹریشنز آ سکتے ہیں پیڈیٹریشنز آ سکتے ہیں تو ان ایجنسیز کو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن سروسز پرووائڈ کرتا ہے اسی طرح then there are certain conditions جن کنڈیشنز کے اراؤنڈ یو نو کنسلٹیشن جو ہے وہ آفر کی جا سکتی ہے جس طرح فار انسٹنس سائیکوسومیٹک کنڈیشنز کے اراؤنڈ کنسلٹیشن uh, سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں اسی طرح اٹینشن ڈیفیسٹ پرابلمس کے اراؤنڈ وہ آفر کرتے ہیں اسی طرح نیورولوجیکل پرابلمس کے اراؤنڈ یو نو کنسلٹیشن جو ہے وہ وہ آفر کرتے ہیں تو تو پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے اور چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس اس کا کام جو ہے وہ in that way is intertwined you know very close let has to have you know with this team جو ہے جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے uh, اس ٹیم کا یہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پیڈیٹریشن ہوتا ہے لیکن جس طرح پیڈیٹریشن کو یو you نو know, اور کارڈیولوجسٹ کو یا آنکالوجیسٹ کو یا اور پروفیشنل کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح پیڈیٹریشن کو کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ کو یا چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرے تو کنسلٹیشن جو ہے یہ اکثر ہاسپٹل سیٹنگز میں ہوتی ہے آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ ہاسپٹل سیٹنگز میں کیری آؤٹ ہوتے ہیں sometimes these consultation services are are provided provided directly to to the the children some some times times they they family and are provided to you know to the agencies جن کے ساتھ سائیکالوجسٹ uh, جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں کنسلٹیشن کے حوالے سے بریفلی uh, میں دو تین ماڈلس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کنسلٹیشن ماڈل جن کو ہم کہتے ہیں پہلا جو ماڈل ہے وہ انڈیپینڈنٹ فنکشن ماڈل کہلاتا ہے انڈیپینڈنٹ فنکشن ماڈل جو ہے اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کو بچہ جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اب سائیکالوجسٹ کی اپنی مرضی ہے کہ you know what kind of assessment he carries out what kind of treatment he carries out what kind of a work he does تو اس ماڈل میں اتنی زیادہ وہ کلیبریشن نہیں ہوتی اس میں جو کنسلٹنٹ ہے وہ pretty much you know paediatric psychologist یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ڈیسائڈ کرے whatever he wants to do with the child تو یہ ایک ماڈل ہے دوسرا جو ماڈل ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ کنسلٹیشن ماڈل اس میں جو مین جو سینٹرل رول ہے وہ پیڈیٹریشن ہی کا رہتا ہے تو جو پیڈیٹریشن ہے وہ کنسلٹ کر لے گا پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ کو یا چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ کو on various issues and concerns ہی میں ہے سائیکل کیری آؤٹ انسمنٹ لیکن جو مین جو کنٹرول ہے جو لیزوں کی بات ہے جو کوڈینیشن کی بات ہے جو caring out the work you know ودلڈ کی بات ہے جو monitoring the work the child کی بات ہے وہ responsibility جو ہے وہ بچے کے پیڈیٹریشن کے پاس ہی رہتی ہے یا کئی ان سم سچویشنز یو نو وہ بچے کے چائلڈ سائیکٹرسٹ کے پاس رہتی ہے تو یہ انڈائریکٹ ماڈل ہے اسی طرح you know there are certain situation جہاں پہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ جو اس کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو طریقہ کار سے بتا دیتا ہے کہ اوکے اس بچے کے ساتھ اس قسم کی بہیویئر پروگرامنگ کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے یا اور اس پروسیس میں وہ پیرنٹس کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے کہ جی اس کے ساتھ یہ یہ جو پلاننگ ہے یہ پروگرام ہے یہ اس طرح کیری آؤٹ کریں اس کو اس طرح مانیٹر کریں اس طرح ریوارڈز دیں لیکن اس کا اپنا جو اتنا ڈائریکٹ جو انوالومنٹ ہے ڈائریکٹلی ود دا چائلڈ وہ نہیں ہوتی اسی طرح ایک جو تیسرا ماڈل ہے اس کو ہم کلیبریٹو ماڈل کہتے ہیں کلیبریٹو ماڈل سے مراد ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو انویریبلی ہاسپٹل سیٹنگز میں کیری آؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ پرائیویٹ کلینکس میں it's not possible to carry out this kind of a model because اس ماڈل میں you know the the child clinical nurse. اور یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں پوری ٹیم جو ہے اس کے درمیان ایک بڑا کلوز لیز جو ہے اور یہ جو ماڈل ہے یہ بچے کی میڈیکل کنڈیشن کے اراؤنڈ بھی یو you نو know, بڑا ہیلپ فل رہتا ہے بچے کی اموشنل کنڈیشن بچے کی بیہیویئر کنڈیشن سو اس ماڈل کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو ملٹی ڈائمینشنلی یو نو بچے کو ہولسٹکلی دیکھا جاتا ہے بچے کی فزیکل نیڈس بچے کی physical problems medical problems psychological problems behaviour problems you know ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اٹینڈ کیا جاتا ہے ایک ہی ٹائم پہ یہ نہیں ہے کہ جی پہلے بچہ جو ہے وہ میڈیسنل ٹریٹمنٹ میں سے گزرے پھر اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ملے پھر اس کو ریہیبلیٹیو ٹریٹمنٹ ملے ایسا نہیں بلکہ سائملٹینیسلی بچے کی جو نیڈز ہیں ان کو اٹینڈ کیا جاتا ہے تو یہ جو جو ماڈل ہے یہ بے شمار بڑے ہاسپٹلز میں یو نو جہاں پہ اس طرح کی ریسورسز اویلیبل ہیں وہاں پہ ویسٹ میں خاص طور پہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور یہ یوز کیا جا رہا ہے ہمارے ابھی ملک میں اس کی اس کی طرف اب ہم لوگوں کا کچھ رجحان جو ہے وہ ڈیولپ تو ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم پوری طرح سے ہم نے یہ ماڈل جو ہے نہیں اپنایا now I like to talk about training of clinical child psychologist and paediatric psychologist اس حوالے سے میں خاص طور پہ I like to discuss this with you because I think this is a very important area دیکھیں یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کہ آپ نے جیسے دیکھا کہ چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ یا پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا بہت کلوز اس کا لیزو جو ہے وہ پیڈیٹریشن سے رہنے کی بھی ضرورت ہے وہ یو نو ڈاکٹر سے بھی رہنے کی ضرورت ہے چائلڈ سائکیٹرس سے بھی رہنے کی ضرورت ہے وہ سوشل ورکر سے بھی رہنے کی ضرورت کئی دفعہ ہوتی ہے تو دیو فور اس ایریا میں there there is you know been a very great impact of medicine medicine so and psychology both same to have few both specialities to go together یہ ون آف ساتھ کٹھے چلنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے تو لہذا کچھ ٹریننگ کے اراؤنڈ ایشوز اور کنسرنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کی جو ٹریننگ جو ہے وہ ایک قسم کی دو لیولس پہ کیری آؤٹ ہوتی ہے رابرٹس کا میں خاص طور پہ کچھ ریکمینڈیشنز ہیں جو اس نے 1998 میں پبلش کی تھی میں ان ریکمینڈیشنز کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے بات چیت کرنی چاہوں گا کیونکہ رابرٹس نے کچھ ایسے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی اچھے ٹریننگ پروگرام میں ہونے ضروری ہیں جو پی جی ایٹرک سائیکالوجی یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجی کی ٹریننگ کے لیے ہو اس ٹریننگ میں پہلے کہتے ہیں کہ life span developmental psychology life span developmental psychology کی ٹریننگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں ضروری ہے so in other words psychologist کو یو نو یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے kind of a development process and processes are involved زندگی میں social emotional psychological cognitive behaviour physical یہ سارے پروسیس کی جو سمجھ ہے اور ان کی اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ وہ خاص طور پہ اسسمنٹ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈائگنوسز کے حوالے سے اس کی جو سمجھ ہے وہ کہتا ہے ہونی ضروری ہے اسی طرح لائف اسپین ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی جو ہے کہ how does different kind of pathologies جو ہے وہ وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں ان کی پروسیسز کیا ہے اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ کیا ہو سکتا ہے اس کی بھی جو سمجھ ہے وہ بھی ٹریننگ میں ملنی چاہیے سائیکالوجسٹ کو کیونکہ اس سے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ لائف میں دو چار رہے گا اسی طرح جو تیسرا ایلیمنٹ جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ہے child adolescent and family method اس سے اس کی مراد ہے کہ کہ سائیکالوجسٹ کا ایک اچھا ایکسپوئر ہونا چاہیے کہ how to different different you know intellectual store assessment ability assessment personality assessment یہ بچوں کے ساتھ اور ایڈولیسنس کے ساتھ کس طرح کیری آؤٹ کی جاتی ہے تو اس میں اس کی خاص ٹریننگ جو ہے اور اس کا خاص ایکسپوجر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے تاکہ اسے سمجھ آ سکے کہ how can a meaningful assessment بھی کیریڈ آؤٹ اسی طرح انٹروینشن اسٹریٹجیز جو ہے کہ سائیکالوجسٹ کو اس کی بھی ٹریننگ اور ایکسپوجر ملنا چاہیے کہ وہ انٹروینشن اسٹریٹجیز کس قسم کی انٹروینشن اسٹریٹجیز کس وقت جو ہے یوز کر سکے تاکہ اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ آف نہ ہو تاکہ اسے پتا ہو کہ وٹ کائنڈ آف کنڈیشنز جو ہے وہ کس قسم کی اسٹریٹجی کے لیے زیادہ ریسپونسو ہے یا زیادہ افیکٹولی اسٹریٹجیز کو یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح research method and systems evaluations کہ یہ بھی سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ انہیں پتا ہو کہ what kind of research methodology can be adapted what kind of research methodology can be used you know in carrying out research in this area یہ also has a very important role to play similarly another area جو آئیڈینٹیفائی وہ کرتا ہے وہ پروفیشنل ایتھیکل اور لیگل ایشوز کا ایریا کرتا ہے اس کے خیال میں اگر ٹریننگ کے اندر جو professional issues that a psychologist can can you you know know of deal with face and how what kind of ethical issues can he face what kind of legal issues can he face اس کا بھی ایکسپوجر جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے for the training of somebody as a paediatric psychologist اسی طرح یو نو ریکمینڈیشن ایک اور جو ہے وشوز آف ڈائیورسٹی کے اراؤنڈ ہے وشوز آف ڈائیورسٹی سے مراد ہے کہ ہمارے ہم جب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایشوز سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈائیورسٹی آف کلچر کی diversity of ethnic you know difference کی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی اگر ہو تو وہ چیز جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے اسی طرح ملٹیپل ڈسپلنس اور ان کا رول جو ہے اگر ہمیں ایز سائیکالوجسٹ صرف اپنے سائیکالوجسٹ کی رول کی سمجھ نہ ہو بلکہ ہمیں پیڈیٹریشن کے رول کی بھی سمجھ ہونی چاہیے ہمیں کسی حد تک سوشل ورکر کے رول کی بھی سمجھ ہونی چاہیے اگر ہمیں ان کے رولز کی ڈیفینیشن اور سمجھ اور ان کا رول کیا ہے اگر وہ بھی سمجھ ہو تو ہم اپنا جو رول ہے اس کو ایک بہتر انداز سے we can carry it out اسی طرح prevention family support and health promotion جو ہے یہ that also plays a very important part ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ how can certain condition be prevented how can families be helped اس سے you know we can we are in a position to better help the families and prevent certain conditions اسی طرح اسپیشلائزڈ ایکسپیرئنس ان اسسمنٹ جو ہے that also has a important role to play specialised experience سے میری مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسے میتھڈالوجی ایسے میتھڈس کی ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے you know that we can use to help people تو یہ وہ ایکسپیرئنسز ہیں جس کا رابرٹ جو ہے خاص طور پہ جس کا ذکر کرتا ہے اب میں تھوڑا سا اس سے پہلے کیونکہ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ آخری ہمارے پاس پانچ چھ منٹ رہ گئے ہیں اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ یہ آپ کا آخری لیکچر ہے تو میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرنا چاہوں گا اپنے اس ایکسپیرئنس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 45 فائیو کی سیریز رہی ہے میری آپ کے ساتھ this was a really a very interesting experience for me personally I was very excited to be with you for these forty five اور ان 45 سیشنز میں میں نے آپ کے ساتھ بے شمار کلینکل سائیکالوجی کی یو you نو know, ایک قسم کا یہ سفر طے کیا ہے آپ کے ساتھ جو 45 فائیو لیکچرس کے اوپر بیس تھا اس سفر کا آغاز اگر آپ آپ آپ غور کریں تو جو آغاز تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا ہسٹری سے آف کلینکل سائیکالوجی سے ہم نے ٹریس ہسٹری کی تھی کہ کہاں سے کلینکل سائیکالوجی شروع ہوئی اور کہاں اور کس طرح وہ سفر آگے چلا اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اسسمنٹ کا جو سفر تھا وہ آگے آیا پھر اسسمنٹ سے ہم نے you know intelligence testing psychological testing کے سفر کی بات کی اور ہم نے اس پروسیس کو آگے چلایا پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسسمنٹ کرنے کے بعد جو انٹروینشن ہے یا جو ٹریٹمنٹ ہے how important role that has to play اور ہم نے پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کی بات کی ہم نے سائیکو انالیسز کی بات کی ہم نے بیہیویئر تھراپی کی بات کی ہم نے بیہیویئر کوگنیٹیو تھراپی کی بات کی ہم نے ایگزٹینشلس تھراپیز کی بات کی ہم نے یو نو لوگو تھراپی کی بات کی ہم نے گسٹال تھراپی کی بات کی یو نو ہم نے بے شمار ڈفرینٹ موڈیلٹیز کو کور کرنے کی کوشش کی ان میں سے کچھ موڈیلٹیز آئی ایم شیور آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کچھ موڈیلٹیز کے اراؤنڈ آپ کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ ایسا رہا ہو جس سے جس سے کہ آپ میں یہ ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہو کہ مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے اور جاننے کی ضرورت ہے تو آپ ضرور یو نو اور جاننے کی کوشش کیجیے گا پھر ہم نے تھراپیز کے بعد ہم نے جو اپنا سفر تھا وہ کچھ ایسے ایریاز کی طرف بھی ہم لے کے گئے ان سیشنز کو جو بڑے نئے ایریاز ہیں جن میں جن میں خاص طور پہ پاکستان میں ابھی بے شمار کام کرنے کی ضرورت ہے forensic psychology was one of those areas you know similarly you know neuropsychology is another area اور یہ جو پیڈیٹرک سائیکالوجی ہے جس کا ہم نے ذکر پچھلے لیکچر میں بھی کیا اور آج بھی کیا دس ڈیفینیٹلی از اندر ایریا آئی مین یہ وہ ایریاز ہیں جن میں اسکائی از لمٹ بے شمار کام کیا جا سکتا ہے اور میری میسج جو ہے آپ کو you know as a budding psychologist وہ یہی ہے کہ you know it's an area it's a field جس میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمیں چا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں and believe me a lot of scope in this area یہ جو پرانا وہ ایک دور ہوتا تھا کہ ہر آدمی آرمی میں جانا چاہتا تھا یا میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یا سول سروینٹ بننا چاہتا تھا یا آرم فورسز میں جانا چاہتا تھا اب تو بے شمار اور ایسے ایریاز آپ نے دیکھا ہے کھل گئے جس میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے اور مینجمنٹ بھی ہے اور سائیکالوجی بھی ہے psychology I being a clinical myself I can show you کہ اگر آپ سائیکالوجی کے فیلڈ میں آئے تو سائیکالوجی از این ایریا جس میں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے بہت پوٹینشیل ہے you know it's a untapped area اس میں تو کہتا ہوں کہ اس ایریا میں اگلے بیس سالوں میں اتنا کام ہو سکتا ہے کہ یو ول بی امیزڈ تو لہذا you know it's an area جس میں آپ آ سکتے تو تو میرے اپنے خیال میں یہ بڑا ایکسائٹنگ ایریا ہے اور اس ایریا کی ایک اور جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا میں you know when you working with people آپ کو ایک عجیب سی ایک عجیب سی یو نو ایک مینٹل لیول پہ ایک یہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے that you are helping people you know you you are sort of bringing you curing people you bringing you fixing people you are sort of healing people I mean یہ ہیلنگ کا جو ایکسپیریئنس ہے یہ بڑا پاورفل ایکسپیرینس ہے اور اس پروسیس میں it's not only that you are healing other people you know اس پروسیس میں you are also healing your own self so so therefore میں تو آپ کو یہی کہوں گا میرے جو ڈپارٹنگ ورڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو پرسو کرنا چاہتے ہیں سائیکالوجی کو please look into that and with that I would like to bring it to an end اور خدا حافظ اینڈ بیسٹ آف لک